دو سو سال کی تاریخ یہ ثابت کر چکی ہے کہ مسلمانوں کا جو وائلنٹ ایکٹیویزم ہے اس نے ورک نہیں کیا یعنی پہلے تلوار چلائی پھر بندوق چلائی پھر بم چلائی اب سوسائڈ بابنگ شروع کر رہے ہیں دو سو سال بیت گئے لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کام شروع کیا تھا مقصد حاصل ہوا نہیں مسلمانوں کی مغلوبیت بڑھتی گئی مسلمانوں کا کیس جو ہے وہ ڈفیٹ کا کیس بنتا چلا گیا مسلمانوں کا جو قطال یعنی جہاد کے نام پر جو قتال کرتے رہے مسلمان وہ اس نے ورک نہیں کیا اس سے ان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا ان کا گول نہیں حاصل ہوا جس چیز کو گول بنایا تھا اپنا تو اس کو چھوڑو اپنے بم کو سمندر میں پھینک دو اپنے گن کو پھینک دو دریاؤں میں اور ری پلاننگ کرو یعنی پیسفل انداز میں دعوت کا کام کا منصوبہ بنانا